حضرت حزیل بن شرحبیل رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک آدمی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان بن ربیہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیٹی پوتی اور سگی بہن کی وراثت کا مسئلہ دریافت کیا ان دونوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے اور جو باقی بچے وہ بہن کا ہے اور سائل سے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ وہ بھی ہماری تائید کریں گے اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا اور ان دونوں حضرات کی بات بھی بتائی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں بھی یہی فتوہ دوں تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا لیکن میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بیٹی کے لیے نصف ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ سے دونوں کا کل حصہ دو تہائی ہو جائے اور جو باقی بچے وہ بہن کا ہے سننے ابن ماجا حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیس